الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يبلغ فبايع نفسه ہم جس دور سے گزر رہے ہمارے کے تعلق سے ہمارے ایمان کے تعلق سے ہمارے عقیدے کے تعلق سے اور خود جو ہماری زندگی ہے اس وقت کی سماجی اس کے تعلق سے بے شمار چیلنجوں کا اور بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا مختلف جہتوں سے ہم آزمائے جا رہے ہیں مختلف طریقے سے ایسے ایمان کے ایمان کو اس کے جذبات کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے وقت میں ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے اور وہ کون سا راج عمل ہے جس کو ہم اگر اختیار کرتے ہیں تو اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا ہمارے عقائد بھی محفوظ ہوں گے اور اس ملک میں ہمارے چلے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے خلیفے کے طور پر اللہ کا نام لینے والی ایک جو اور ہمارے آئی بھی موجود ہے اگر ہم ان تینوں مسئلوں کو اگر جوڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان پر ایمان لانے کے بعد جتنی ذمہ داری اس کے اپنے ایمان کے تحت اتنی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مشن اور اس دین کے تحفظ کی اس لیے اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں دو جگہ یہ بات نشاد فرمائی ایک جگہ فرمایا یا علیکم دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا الناس والحجارة دونوں جگہ یہ بات فرمائی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا جب ہم نے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی ضرورت اور خاتم النبیین ہونے کا اعتراف کر لیا تو اب نہ صرف یہ کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ اپنے اس عقیدے اور اپنی اس شخصیت جو اللہ رب العالمین کی نزدیک ہماری ابھر کے آئی ہے اس شخصیت کا تحفظ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے اب اس کے بعد پھر یہ تو وہ تعلق ہے اس کا جس کا ہماری ذات سے رشتہ ہے ایک دوسرا رشتہ ہے ہمارے دین کے تحفظ کا آپ کو معلوم ہوگا میں اصولی طور پر یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے یہاں ہے علم کلام کے ماہرین اور عقائد کو گفتگو کرنے والے متمین نے پانچ چیزیں ایسی مقرر فرمائی ہیں جس کے لیے اگر حالات سخت ہو جائیں تو آدمی کے اوپر اپنی جان کی قربانی اپنے مال کی قربانی ساری قربانیاں اس کے اوپر واضح اور ضروری ہو جاتی ہیں اور اگر اس کے تحفظ کا مرحلہ آ جائے تو شریعت نے اس کو حرام چیزوں کے انتخاب بھی دیے جا سکتے اب میں آپ کو بتلاؤں متقلبین میں سب سے پہلے اس کو اس طرح سے بیان کیا وہ پانچ چیزیں حفظ دین سب سے پہلے نمبر اگر دین دین کی کے تحفظ کو اگر چیلنج چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا اگر روئے زمین پر کسی جگہ پر اللہ کا دین مٹ رہا ہوگا اور اللہ کا دین اس بات کا متقاضی ہو کہ آپ کو اپنے جان کی قربانی دینی ہے تو حفظ دین کے لیے آپ کو اپنے جان کی قربانی دینی ہوگی وہاں پر ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے دین کے اندر زیادہ اور اگر اس دین کے تحفظ کی خاطر مثال کے طور پر ہمارا ایک مسلمان بھائی اتفاق سے سامنے دشمنان اسلام کی فوج میں اس فوج نے گھیر لیا دشمنان نے اسلام کی فوج ہے اور بڑا اہم آدمی ہے اب اگر اسلامی فوج اس کے اوپر گولی چلاتی ہے تو وہ شخص جو مسلمان ہے وہ مارا جاتا ہے اور اگر مسلمان کی فوج اگر اسے چھوڑ دیتی ہے تو پھر دوسری طرف اسلام اور اسلامی مملکت اور دین اور ساری کے ساری جو سارا ہمارا سیٹ اپ ہے دین کا وہ سب کا سب برباد اور تباہ ہو جائے گا اسلامی فوج کو اس بات کی اجازت دے گی کہ نہیں آپ گولی چلائیے اس نیت سے مت چلائیے کہ میں اپنے اس بھائی کو اس بھائی کو مار رہا ہوں بلکہ اس نیت سے چلائیں کہ ہم دشمنان اسلام کا سامنا کر رہے ہیں اب اس کے بعد اسے گولی لگ جاتی ہے تو یہ جو اسلام کی بہت زیادہ نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اس شخص کے مقابلے میں اللہ کے دین کا تحفظ زیادہ عزیز ہے متکلمین لکھتے ہیں کہ ایک چیز تو ہے جسے دین کا تحفظ اس کے بعد ہے حفظ جان انسان کی اپنی جان ہے کسی جگہ پر انسان پھنس گیا اسے اپنی جان بچانی ہے اب اس کو اپنی جان بچانے کے لیے سوائے اس وہ شراب کے اور کچھ نہیں بچا ہوا شراب تو اسلام میں حرام ہر مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے الحمدللہ لیکن اس مسلمان کو اپنے جان کی حفاظت کرنی شریعت نے اس کی اجازت دی کہ آپ ایک ووٹ پی لیں تاکہ آپ کا حلف در ہو جائے اور آپ کی جان بچ جائے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا قمریسر ربی رباب اللہ فلا جسم علیہ اب وہاں پر جان کا ہے تو شریعت نے دوسرا اصول بیان کیا جان کی تحفظ جان حفظ دین حفظ جان حفظ مال حفظ عقل حفظ نسل یہ پانچ چیزیں ہیں ہم اس کے اوپر بات پاکر ہم آپ کو اس طرح پانا چاہتے ہیں دراصل یہ دفاع عن دین کا جو کی جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کہ دین کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کیا قربانیاں دینی پڑیں گی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان انڈیویجول جہاں پر اور جس جگہ پر رہ رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے ایمان کو محفوظ کرے اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے بعد اس بات کی کوشش کرے کہ جو اس کے گھر ہیں اور جو اس کے قریب کے لوگ ہیں اس کے ایمان کی وہ فکر ایک چکر کے لیے دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اسلام کے نظام میں جد و جہاد کرنے والے لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتے اسلام کی جد و جہاد کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں مجاہدین بھی ہیں اس میں علماء بھی ہیں دین کے لیے قربانی دینے والے لوگ بھی ہیں ان کی مدد کی جائے تاکہ دین اللہ کا محفوظ رہے اس زمین پر اللہ کا دین محفوظ ہے یہ دوسرا طریقہ اور ایک تیسرا طریقہ ہے اجتماعی جس اجتماعی طریقے پر ہمیں آپ سے آپ سے اور ہم کو اس وقت کرنی ہے ہم نے اتنی پوری اس لیے باندھی تاکہ میں آپ کے ذہن کو اس سے قریب کر سکوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اجتماعی طور پر اللہ کے کے دین تحفظ اور دفاع دین کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے ہم اگر اپنے ارد گرد کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا میں مختلف قسم کے بچرے میڈیا کے ذریعے سے جو ہماری نئی نسل ہے ہمارے بچے ہیں ان کے ذہن کو ان کے دماغ کو اسلام اور اسلامی اصولوں کے خلاف ورکرایا جا رہا ہے ان کو اپنے اسلامی سے اور اسلامی مسلمات سے بلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد پھر دنیا کے مختلف ملکوں کا جو تعلیمی نظام ہے اس تعلیمی نظام سے جو اسلام کے اور شریعت کے پرفیکٹ جو پرفیکٹ مذہب جو اس کا مواد ہے اسلام کا جس سے ایک انسان کو فکری غذا فراہم ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی اپنے عقیدے کو بھی درست کرتا ہے اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بن کے اس زمین پر زندگی گزارتا ہے تعلیم کے نصاب سے اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ہم اور آپ مشاہدہ آسانی سے کر سکتے ہیں جو لوگ اصلی اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے ارد گرد ایسے ماحول کریٹ کر دیے جائیں اور ایسا معاشرہ بنا دیا جائے اب اس معاشرے کو بنانے میں لوگوں کا لوگوں کا بھی کردار ہو سکتا ہے وسائل اور ذرائع کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور کس کس طرح سے ہوتا ہے ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان جو لوگ مسلمانوں کے درمیان پہاشی دنیانیت مقرر اخلاق مواد اور ایسی تمام چیزیں جس سے کہ ایک انسان اپنے ذہنی اعتبار سے بیمار ہو جائے شریعت سے بیزار ہو جائے اسلام کے اصولوں سے متنفر ہو جائے اپنے ماں باپ کا باغی ہو جائے ایسے مواد اس کے سامنے لائے جاتے اور ایسا ماحول کی نیت کر کے رکھ دیا جاتا ہے آپ ایسا مت سمجھیں کہ اگر آپ بٹلا ہاؤس میں اور آپ ثاقب نگر میں رہ رہے ہیں یا آپ سر سید روڈ پر اور اس کے ارد گرد آپ یہاں پر موجود ہے جہاں آپ کو مساجد بھی ہے الحمد للہ مدارس بھی ہیں اور ہمارے چہرے پہ داڑھیاں بھی ہیں اور ہمارے سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں ہم اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے پورے ملک کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں پر تو الحمد للہ آپ کو یہ چیز مل جا رہی ہے لیکن دنیا یہی تک محروم نہیں بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے پوری دنیا میں اس طرح سے مسلمان نئی نسل کو کے ذہن کو اور اس کے دماغ کو اسلام سے اور کے رسول سے متنفل کر کے فکری ارتدا اور الحاق کی طرف لے جایا جا رہا ہے کی طرف یہ ایک بڑا اہم چیلنج ہے اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے بہت آسان ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن بہت آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کو اس کی تبلیغ فرمائی حضرت ماضر نے جبل کو بھی تبلیغ دی ان کو بھی گورنر بنا کے بھیجا یمن کا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی گورنر بنا کر کے بھیجا تو وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے ہمیشہ اس بات کے بارے میں کہا کہ دیکھیے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے دعا ہیں جو دین کا کی تبلیغ کرتے ہیں ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے فرمایا بشیرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا بات کہ آپ اپنے بھائیوں کو خوشخبری سنائیں ان سے کہیے ارے آپ پڑھانے کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بخوب ہے اللہ سب دے اللہ ماں فرمایا کہ پشرا آپ سب کو خوشخبری اور اچھی باتیں بتائیں بولا بتائی والا ایسی بات ہے ارے تم دھن میں جلو گے اور تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا تم ایسے ہو جاؤ گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی ایسے ہی خوشخبری کسی پیار اور محبت کے ساتھ عید کے بلائی اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ یمن کے رہنے والے ہیں اور یمن میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں لوگ جو کی زورا شراب بناتے ہیں اور وہاں شراب بنانے کا عام رواج ہے لوگ بناتے بھی ہیں لوگ پیتے بھی ہیں سب جبکہ ایک طرف شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا تو میں تو ایسی قوم کے درمیان جا رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات اس اس کی ہدایت دی کہ آپ حکمت کے ساتھ آپ وہاں تک جائیں جذبات میں آ کر کے ہڈیاں اگر آپ توڑیں گے تو وہ آپ سے قرآب بڑھاوا جائے آپ جب اس کے گلاح کو جا کر کے توڑیں گے کہ اسلام کا حکم آ گیا ہے جذبات میں آ کر کے تو وہ مذلف پہ محبت کے ساتھ ایک بات بتائیں گے کہ یہ بات پہلے تھی پہلے یہ جائز تھا کیونکہ اب اسلام کا حکم آ گیا ہے اب یہ چیز ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے جب محبت سے آپ تو وہ مان جائیں یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہم نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ بہت آسان سی چیز ہے ہم کو سب سے پہلے دفاع دین کے لیے ذہنی طور پر تیار تیاری اس طرح سے کرنی ہوگی کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جگہ جگہ آپ تشریف لے گئے اور جگہ جگہ تشریف لے جا کر کے وہاں پر الگ الگ انداز سے خطبہ اگر آپ پورے خطبے کو آپ دیکھنے کے لیے چھوڑیں تو خطبے کی جو روایات ہیں مختلف الگ الگ صحابی سے حضرت حجاب سے سے بھی حضرت سے بھی ہے اور حضرت عبداللہ سے بھی الگ الگ کہیں پر عورتوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہیں پر ایمان کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے کہیں پر ربا اور سود کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہیں پر زمانۂ جاہلیت کے رسول کو ختم کر دینے اور اپنے قبروں سے روک دینے کی بات کی جا رہی ہے الگ الگ انداز اسلام ہم کو اس طرح سے سکھا رہا ہے تو اگر ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جس کا ہم جواب نہیں دے سکتے اور کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم نے اپنے دل و دماغ میں سمجھ لیا سمجھ لیا تو ان شاء اللہ اس کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی بہت سے لوگ دار الفطان میں آتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اس طرح کی بھی آپ کو خبریں آنے لگی ہیں کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں غیر ہمیں دیکھنا ہوگا

صفائی جو ہے یہ پارٹ آف دی ایمان ایمان کا ایک حصہ ہے سب سے پہلے بتایا جاتا ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفائی ہے یہ آدھا ایمان ہے اور اس کے بعد انسان کی جو روحانیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحمد سب سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھا تو اس الحمدللہ آپ کی زبان سے نکلا جو قیامت میں آپ کے لیے میزان قائم ہوگا وہ صرف ایک الحمدللہ آپ کی نیکیوں کے لیے وہ بات جائے تب وہ میزان الحمدللہ اس کے بعد پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اگر آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک یہ بھی فرماتے ہیں تب لگ الکسان کہ وہ آپ کے ترازو کو نیٹیوں سے بھر دے گا اب اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب تب لو یہ دونوں کلمے جو ہیں تب لاؤ بہر یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا آپ کو دکھ رہا ہے نا اپنی نظروں سے اللہ رب العالمین سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے نتیجے میں زمین آسمان کے خدا کو آپ کے لیے نیکیوں سے بات دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصلاۃ نور فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے جو ہم نے آپ کو بتایا یہ آپ کی زندگی کی روشنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ صلاۃ کرنا عن الفحشاء والمنکر آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کے پابند ہوں گے اور آپ کے گھر میں پروان چڑھنے والا بچہ اگر آپ نے اس کی تربیت اسی رنگ اسی ڈھنگ اور اسی نہج پر کی ہوگی جیسے ہماری شریعت چاہتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والی وہ نسل ہوگی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولاد وہ سب آسانی

آپ کی ساری شرارت مجھے برداشت ہے لیکن یہ مجھے برداشت نہیں کیا ایک باپ کی حیثیت سے ایک ماں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے باپ اپنے بیٹے کو باپ ہونے کی حیثیت سے اگر یہ کہتا اور ماں اپنی بیٹی کو ماں ہونے کی حیثیت سے اگر کہتی کہ دیکھیے آپ کے سارے ناز برداشت ہیں سارے نسلیں برداشت ہیں مگر یہ بات برداشت ہے گھر میں میں گھر کار لگاتا ہوں نہیں ہو سکتا اور جو بچہ تجربہ بتلاتا ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی کے چودہ اور پندرہ سال کے درمیان اگر نماز کا عادی نہیں ہو سکا تو پوری زندگی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں وہ عمر انسان کی تربیت ہے وہ عمر انسان کو رچبت بنانے کی وہ وقت ہے انسان کو انسان کے قالب میں انسان کو انسان کو انسان کے سانچے میں گا آپ اسے سے کہیں اس کے بعد اللہ کے رسول لیکن اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے آپ اللہ کے راستے میں صدقہ اور سکار کر ہیں یہ آپ کے لیے برہان اور حجت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ آپ کے سر کے واقعی اللہ کی محبت ہے آپ نے اللہ کی محبت میں اپنے اس بھائی کی مدد کی ہے جو اس وقت غریب اور محتاج ہے ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اللہ کی محبت یہ برہان ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے قلب میں اللہ کے بندوں سے محبت ہے آپ نے صرف اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من اعطا للہ للہ ومن منع وابغض فقط الایمان اللہ کے لیے اس نے محبت کسی سے کی اور اللہ ہی کے لیے دونوں میں جدائی نہیں ہوئی ایک آدمی کا دوست تھا دوستی اسے اس وقت تک اسے برقرار نہیں دیکھیے ہمارا اور آپ کا تعلق اس وقت جب آپ مسجد میں نظر آئیں اور اگر مسجد نظر نہیں آتے تو پھر آپ ہمارا اور آپ کا تعلق اب اس نے اس سے ناراضگی بول رہی صرف اور کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا کہ میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں اللہ میرا خوش اور اگر کسی کو نہیں دیا اس نے تو اسی لیے نہیں دیا کہ یہ شخص اگر میں اس کو دے دیتا یہ شراب پی لے گا اس کر کے نشہ کر لے گا کوئی غلط کام کر لے گا وہ منع لے گا اس کو بچا لے ایسے شخص ہوگا سمجھ لیے کہ وہ آدمی اس کا ایمان بالکل ٹھیک تھا ٹھیک ٹھانچے پہنچا رہا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب اور اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی آپ کو آزمایا جاتا ہے تو یہ صبر یہ صبر آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک ایسی روشنی جو آپ کو کبھی بھی مایوس اور دھیرے نہیں جاتی صبر اور استقلال اس کے بعد پھر اللہ کا رسول فرمایا

آپ کے لیے دلیل ایویڈنس ہے اور آپ کے میں بھی دونوں یہ دونوں بات اگر آپ نے قرآن کی روشنی حاصل کی اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی نسلوں کو قرآن کے مطابق تیار کیا آپ نے اپنے گھر کو قرآن والا بنایا گھر گھر کو کو سنت والا بنایا بنایا آپ آپ نے اپنے اللہ اللہ اللہ اللہ کا کا اور رسول قرآن قرآن حجت یہ قیامت کے کے کے دن لیے رب العالمین سامنے لڑے گا اور جھگڑا کرے گا کہ نہیں نہیں نہیں یہ شخص میں جا سکتا یا رب العالمین یہ نہیں جا سکتا اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس نے خود بھی پڑھا اس نے اپنے بیٹے کو بھی پڑھا اس نے خود بھی پڑھا اس نے اپنی بیٹی کو بھی پڑھا اس نے خود بھی زندگی گزاری اور اس نے ہماری اور آپ کی اس کتاب کے مطابق اپنے گھر کے گھر میں ایسا نظام بنا کے رکھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا قرآن آپ کے لیے قیامت میں سفارش ہوگا اور اگر آپ نے اس کے خلاف کیا اور یوں ہی اپنے گھروں میں قرآن کریم کو لا کے جزمدانوں میں بند کر کے رکھ دیا اور کبھی آپ نے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پر قرآن کو جزنا نہیں بد دعا دے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے آپ کے اگینسٹ ایویڈنس میں آپ کے سامنے کچھ دہی ہو جائے گا اور آپ کچھ ہوں گے وہاں پہ اس نے آپ کا حق ادا نہیں یہ جانتا تھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں یہ جانتا تھا لیکن اپنے بچوں کو اس نے نہیں پڑھایا وہ اس کے بعد اللہ کا یہ تو عام سی بات ہے کہ ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مرم تک کی زندگی عطا کی ہے تو آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے وہ کل سے ہر شخص صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ سے وہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اور ایک معاہدہ کرتا ہے اگر وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق یا تو وہ اپنے اس اس کا نفس ہے اس کو یا تو بخش دیتا آزاد کر دیتا یا پھر وہی نفس اس کا ہلاکت اور بربادی کی طرف اگر وہ اللہ کے غلامی میں زندگی جی رہا ہوتا ہے تو اس کو خواہشات سے آزاد کر دیتا اور اگر وہ اپنی خواہش اور اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوچ دیتا ہے اب ہم آتے ہیں <laughs> ہمارے اوپر دیفا ہمیں دین کا اجتماعی طریقہ آج کے حالات کے پس منظر دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں بہت سے طریقے ہم اختیار کر ہیں جو طریقے ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہیں مدارس کے مساجد کے اور مقادی کے یقیناً وہ دفاع علی دین کے طریقے ہیں لیکن یہ سب کی حیثیت ابھی انفرادی ہے اس وقت تقاضا دفاع دین کے اجتماعی تقاضے کا اجتماعی طور پر ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ہم حالات کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچے ظاہر سی بات ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کا اس کی تربیت کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا ہمیں ان کو پڑھانا ہوگا وہ یونیورسٹی بھی جائیں گے وہ کالج بھی جائیں گے اور دوسرے ماحول میں بھی جائیں شوق سے جائیں لیکن اس کے لیے پیش بندی کریں گے کیا آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا بچہ ایک سال کا ہوا ایک سال کا جب بچہ ہوتا ہے ایک سال کا بچہ باتیں سمجھنے لگتا ہے اور ماں اس کی اس کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے وہ ابا تو ماں بھی بولتی ہے ابا اور بچہ بھی ابا بول تھوڑے دیر کے بعد بولنے لگتا ہے بولتی ہے اس کو سکھاتی ہے بولو اماں تو بچہ اما اچھا بولتا ہے اور ماں اس کو بتاتی ہے کہ بولو اللہ تو بچہ اچھا اللہ بولتا ہے جو سکھلایا جائے گا بچے کو بچہ وہی بولے گا جس چیز کا آدمی بنایا جائے گا اپنے گاؤں میں میں اور گھروں دیکھا ہوگا آپ نے بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو پیشاب کرانے کا عادی بنائیے تو وہ اسی کے مطابق اس کا ذہن ڈھل جائے گا وہ کس طرح پیشاب لائیں کہ ہے بات ہے بچہ مسالہ کمزور ہے لیکن بچہ عادی ہو جائے گا وہ فوراً اس بات کے انتظار میں ہوگا وہ اپنی ایکٹیویٹی سے کہ مجھ کو اٹھایا جائے وہ پیشاب کرنے کے لیے وہ پیشاب کرے یہاں تک کہ سال اب دو سال کا ہوتے ہوتے وہ کبھی بھی اس طرح پیشاب نہیں کرے گا وہ جا کر کے باتھ روم میں پیشاب کرے گا یا اس کی ماں جس طرح سے اس کو عادی بنائے گی اسی طرح سے وہ پیشاب کرے گا اچھا، انسان تو ہم کو میرے دوستوں ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ آج ہمیں شکوا اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے اب پیرنٹس سے بغاوت کر رہے ہیں اور اپنے والدین کے خلاف جا رہے ہیں ان ان معاشرے میں جو اللہ کے دشمن ہیں وہاں پر اگر ان کی طرف سے اگر کمیاں ہیں تو ہماری بھی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ویسا بچہ نہیں بنایا جو حق کی حق کے لیے دین کے خاطر ہدایت کے لیے اس آندھی کے سامنے دیوار بن کے اٹک کے خراب اور کے اندر بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا بڑا ہم نے اس کے اس کے اس کا عقیدہ درست نہیں کرایا اس کو ہم نے کلمہ کلمہ یاد نہیں کرایا اس کو کلمے کی حقیقت نہیں سمجھائی اس کو اپنے رسول کا مرتبہ نہیں بتلایا صحابہ کرام کا مرتبہ نہیں بتایا اللہ کی کتاب کیا ہے اس کا قانون کیا ہے وہ ہم نے اس کو نہیں سمجھایا اس کے کٹھی میں اگر ہم یہ پلا دیتے کہ دنیا بیٹا کچھ بھی کہے کہنے دو لیکن تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ بھائی تم کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں لیکن ہمارا تو ایمان اس بات کے اوپر ہے جو قرآن میں ہے وہی حق ہے جو میرے رسول نے فرما دیا وہی حق یہ کب ہوگا جب بچہ آپ کے گھر میں چھ سال کا پانچ سال کا چار سال کا ہو رہا ہوگا اور ابھی سے آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں ہر پیرنٹس اور ہر باپ اگر یہ تہیا کر لے کہ میرے گھر کا ہر بچہ بارہ سال اور دس سال کی عمر کا ہوتے ہوتے اتنا ٹرینڈ اور اتنا پختہ ہو جائے گا ہم آپ کو ترویج سے یہ بتائیں اقبال میرے پانچ بچے میرا چھوٹا بچہ چار سال کا آپ کے گھر میں جاتے ہیں چار سال ہے اب اس کے دماغ میں یہ بات چاہے کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے یہ بات جائے گا اب چھٹی کیا ہوتی ہے اس کو ہم سمجھائیں گے تم اپنی بہن کی بات یہاں بولتے رہتے لڑائی نے آگے میرے سامنے اچھا اگر تم آگے بولو گے تو اللہ تعالیٰ لے کے چلیے اس کے بعد چھوٹی سی بات آپ آپ اس کو جا کے کہیں اللہ کے رسول سے آپ نے پڑھایا بلے پہنچنی تو وہ آیا صرف تین چھوٹا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی ہم سے سیکھو ہم سے سنو تم اپنی بات جا کے دوسرے سے کہہ اب میری بچی اسکول جاتی ہے ایک حدیث اس کو یاد اس کے ایگزام میں بات آئے گی نا کہ اچھا تم ایک حدیث سنا تم بہت زیادہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھ رہی ہو اسے بتا کے نہیں رکھیں گے اسے یاد نہیں ہوگا لیکن ہم نے اس کو بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلے زبانی مطلب آیا حدیث کا ایک ٹکڑا ہو پوری حدیث ہم چھوڑو صرف اتنا یاد ہو یہ اللہ کے رسول کے کے شبد ہے آپ کے کلام سے حدیث ہے ہم نے اس کو چھوٹ سے بڑا والا بچہ ہے جب میرے سامنے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدا الاسلام غریبا

اللہ کے رسول کا نے انجیکٹ کر دیا اس کی ذمہ داری کو جب ہم نہیں سمجھیں گے اپنے گھر میں کہ اپنے گھر کے بچے کو آج دنیا میں اس وقت ہمارے پاس بہت سی اپارچونیٹی موجود ہے کہ ہم مدرسوں میں جاتے ہیں ہمارے پاس مسجد کا نظام موجود ہے ایک وقت آئے گا کہ کوئی بتانے والا نہیں ہوگا صحیح بات اللہ کے رسول اتنے کا وقت اتنے کا زمانہ ہوگا صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں ہوتا لوگوں کو تو ہم تو کسی طرح سے دین سیکھ لے رہے ہیں لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے جیسے حالات چل رہے ہیں اسکول میں کہ ہمارے بچوں کو بھی دین سکھانے اور بتانے والا اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے سامنے ایویڈنس بن کے کھڑا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے روبرو کو سے پوچھ ہو جائے کہ ہم نے پانچ آدمی پانچ آدمی تم سے نہیں سنبھالا گیا ہم نے کبھی چکن کھلا دیا کبھی بریانی کھلا دیا تو یہ بہت اچھی بات نہیں بالکل نہیں آپ نے ایک پلیٹ اس کے نام کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر دیا بالکل نہیں آپ نے ساری چیزیں اس کو دی سب کچھ دیا لیکن اس کو صحیح مسلمان بنا کے اپنے باپ کے لیے اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سامنے بلا کر کے پوچھا بتاؤ کہ جب میں دنیا سے چلا چلا جاؤں گا تو کس کی عبادت کرو گے پوچھا کبھی ہم پوچھتے ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے میری کیا ذمہ داری تھی بچوں کے ایمان کی اس طرح سے فکر نہیں کریں گے تو اجتماعی دفاع دین کا جو نظام ہے پورا کا پورا محلہ یہ چار لاکھ تھی چھ لاکھ کی آبادی ہے وہ کی آپ یہ لیجیے کتنے بچے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے وہ ایمان کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں کلمے کے بارے میں اور جو موٹی موٹی باتیں اسلام کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں بنیادی باتوں کے بارے میں آپ پوچھیں اس کا ذمہ دار والدین والدین سے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو اموال ملا ہوتا رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اگر وہ اس کا اور رسی ہو جائے تو اسے کبھی کبھی بھی بھی سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن نہیں نہیں ہوتا ہوتا فرمایا کہ منہما نیلا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کبھی بھی آپ کو سیٹسفائڈ مکمل نہیں ہوتا بہت آگے بڑھتا رہتا ہے اور میں ایک منہوم ہوں ایک تو علم کا فنگر اگر ہو جائے پڑھنے لکھنے کا اگر آگے ہو جائے تو وہ مرتے دم کر کے ایک سب اور پڑھنے پہ پہنچ جاتا اور آپ کو سوتے سوتے بھی ایک سب پڑھ کے ہی سوئے گا اس کا من کبھی نہیں بڑھتا بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے خوب پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی پڑھنے لکھنے کا والا بن جائے گا تو اس کا من کبھی نہیں بنتا وہ پڑھتا ہی رہے گا اور پڑھتا رہے گا اس کا جذبہ شوق اور پڑھنے سے بڑھتا ہے بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسیہ ہو جائے منہوم پڑھنے کا آدمی رسیا رسیہ ہو جائے گا تو اس کا من نہیں وہ پڑھتا رہے گا اس کے بعد فرمایا اگر کوئی حضرت یہ بڑے حسین اگر اس کو مال اور دو وادیاں اگر دے دی جاتی وہ کہتا کہ کہ اللہ کا بولنا کہ اس کو تو بس اس کی خواہش اور اور یہ یہ یہ گھر تو اس کا من نہیں بھر سکتی بس آپ قبر کی مٹی بھرے اس نسل کے تعلق سے اس کی فکر آپ پہلے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ اس بات کا وعدہ کریں یہاں سے جائیں کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الولد سر الابی یہ جو کے اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے باپ کا فرق ہو جب آپ کی دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ یقینا اس کا باپ ٹھیک ٹھاک تھا اس کی اچھی تربیت اس کا کھیت اپنے باپ سر الابی کمایا تو آپ اپنے بچے کو پہلے جب گھر میں بڑا ہونے لگے اور چاہے اس وقت جتنا بڑا ہے آپ ابھی سے اس کی تربیت شروع کیجیے آپ اگلائیے آپ اس کو پوچھیے آپ مجھے بتلائیں اسلام کی دنیا کی کتنی چیزوں پر پلرس اور اسلام کیا بیٹھے آپ اس کو پوچھیے اگر وہ بتلا دیں ہاں، پھر اس کے بعد آپ اس کو بھی اللہ کا سلسلہ کرنا ہے کہ بلا یہ چیزوں والا گیس اسلام یہ پانچ بنیادیں پانچ بنیادیں بعد پھر آپ کو ملائکہ کے بارے میں بتائیں پھر اس عصبت قرآن کے بارے میں بتائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بارے میں بتائیں پھر صحابہ کرام کے رتبے کے بارے میں بتائیں پھر ازواج متحرات کے بارے میں بتائیں اور ایک پورا چار بنا لیں اپنے بچے کو اور یہ سوچیں کہ میں اس کی کتنی تربیت کروں گا اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کے اعتبار سے اسٹرانگ کر دیا تو چاہے وہ امریکہ میں جا کے پڑھے لندن میں جا کے پڑھے آکسفورڈ میں چلا جائے یو میں جائے یا یو میں جائے یا یو میں کہیں بھی چلا جائے ہم کو اس کے دین اور ایمان کے تعلق میں کسی خطرے میں مبتلا کرنے کی اصل یہ ہے ہم ذمہ دار ہیں اور اس کے بعد پھر باقی کا کام مسجد کرے گا آپ مسجد کا عادی بنا دیجیے اس کے بعد کا کام اس کا مکتب کرے گا جو مکتب میں جائے گا پڑھنے کے لیے پھر آپ دین اور ایمان کا جب اہمیت اس کے اندر آئے گی تو یہ شکایت کہ آپ والدین اپنے ماں باپ سے برابر کر رہے ہیں اور دوسرے غیر مسلموں سے جا کر کے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں شادیاں کر رہی ہیں انشاءاللہ اس کی شکایت کریں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے غالب ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہم اس کو صحیح سے مسلمان نہیں بنا سکتے جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ لالچ آئی اور آخرکار اس میں یہ فیصلہ یہ یہ یہ بات بات میں آپ آپ سے نہیں نہیں ہے ہے دراصل میرے دوستوں ہمارے دل کا درد درد ہم ہم سنانے کے کے لیے لیے کو آئے آئے تھے تقریر کرنے تقریر تو آپ روز سنتے ہیں اپنے مولانا جناب صاحب وہ آپ کو ہیں مجھے تقریر بدلاتے ہم تو صرف آپ کو اپنا درد بتانے کے لیے آئے تھے کہ آپ اپنے گھر کا چارٹ بنائیے اور چارٹ بنا کے اپنے بچوں کو ہر ہر بار کل یہ ایسا بنا دے اپنے بیٹے کو کہ حالات چاہے کیسے بھی آ جائیں گے ہمارا بچہ ایمان کے اعتبار سے کسی بھی جگہ چلا جائے ان شاء اللہ وہ گھٹ جائے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا اور ہمارے ہر گھر کی ماں یہ ایسے اپنے بچی کو ایسی تربیت کر دے اور بتا دے کہ وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے اور دنیا سے جائے کہ انشاء اللہ مجھے امید ہے کہ ہماری بیٹی حق کے آگے آسیہ کی طرح جان تو دے سکتی ہے ڈٹی رہ سکتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی یہ چیلنج اور یہ تربیت جو ہمارے اور آپ کے اوپر آئے ہوتی ہے جو باپ اتنی چیزیں نہیں جانتا وہ اپنے اہم سے پوچھے علماء سے پوچھے دینداروں سے پوچھے اس گھر سے تربیت کرنے کی کوشش کرے ایماندار اور مسلمان بنانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے کو جتنی وسعت دی ہے اسی طریقے سے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اگر خراب ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں لائی اللہ یہ قرآن کا اصول ہے جتنا کام ہم کو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے اور ہم اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک ایسی نسل اس زمین پر چھوڑ دی ہے دین کے ماننے والوں اسی طرح طرح سے سے جس انگریزوں نے رشیا میں ہمارے ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت آئی تو انگریزوں نے لاکھوں پرانے کریم کے نسخے جلا دیے لیکن ہمارے اکادرین نے اس کی پیش بندی کی تھی اور ہمارے کام کا اسے کچھ نہیں بگڑے گا اس لیے کہ ہم نے اپنے سینوں پر قرآن کیا چلا تھا یہی بات کی تو ان کو کبھی اس بات کا سپنا نہیں ہوا ایسے ہی حالات چاہے کیسے بھی آئیں آتے رہیں حکومتیں کسی کی بھی آئے آتی رہے بدلتی رہے لیکن ایمان کا شراب کی زمین پر انشاءاللہ چلتا ہے وہ اس طریقے سے ہوگا جب دیفا کا اجتماعی نظام ہم قائم کریں گے اور دیفا کا اجتماعی نظام ہمارے نسلوں کی آبیاری پر مثبت ہے جو نئی نسل ہمارے سامنے پروان چڑھ رہی ہے ہمارے بیٹوں کی ہمارے بیٹیوں کی ہمارے پوتوں کی ہمارے نوازوں کی ان کے تعلق سے ایمان ایمانی پہنچ سے ہمیں اپنے آپ کو سینسیٹیو ہونا بہت ضروری ہوگا اس طریقے سے ہم اس کو پکا اور چکا بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان کی گٹھی میں ایمان پیدا کر دیجیے پلا دیجیے اور پھر بتا ہمیں امید نہیں تھا اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کو ان اصولوں اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اپنے بچوں کے تعلق سے دی اور اسی سے ملتی جلتی ایک چیز جو ہے شاید ایک کوشش ہمارے مدرسے اس نسیب میں ہے جو مکتب کی ہے جہاں نہیں ہے وہاں پر لوگ نہ چاہیے ماں باپ کو کہا ہوا ہے جہاں کہ پوچھنا چاہیے تو یہاں بھی اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں پر نہیں ہے وہاں پر شروع ہونا چاہیے مدارس بھی ہیں مکاتب بھی ہیں لیکن مدارس اور مکاتب سے استفادہ کرنے والوں کی جو تعداد ہے چونکہ کم ہے اور تقریباً ستر ستر سے اسی فیصد تعداد ویسے بھی ہوتی ہے جو ان مدرسوں تک بچے ہمارے نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ان کے بارے میں ہمیں سوچنا غور کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے اور ان کو دین کا سپاہی بنا کے اتنا کر سکیں کہ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائیں جا رہے ہیں اس زمین پر تو ان شاء اللہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اسلام کا دین کا اور قرآن خرید کا شراب روشن کر کے رکھے گی اور اللہ رب العالمین اس دین کی کے وعدہ فرمایا ہے باقی اللہ رب ان شاء اللہ مدد سے اس کو آگے بڑھاتا رہے گا اور اللہ کے وعدے کے مطابق ان شاء اللہ کی زمین پر قیامت تک اسلام اسی طرح باقی رہے گا جس طرح سے کل باقی تھا اور جس طرح آج باقی ہے ان شاء اللہ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس داری کو محسوس کریں اور اپنے بچوں کو ایمان سکھلائیں عقیدہ اس کا مضبوط کریں اور اس کو دین کے قریب لائیں اس کو لمحہ کا ہے بنائیں اللہ تعالیٰ الحمد للہ دعا ہوگی ان شاء اللہ دیکھیے اعلان تو حضرت مفتی صاحب نے کر دیا ہے کہ الحمد للہ اس مسجد کے اندر مکتب دینیات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں پر جہاں بھی مکتب دینیات کا سلسلہ ہے یا اور بچوں کی دینی تعلیم کا جو بھی نظم جہاں پر ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں یہی بنیاد ہے جب یہ بنیاد ان کی مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر آگے گمراہی کا خطرہ نہیں رہے گا الحمدللہ تیس بچے چند دنوں میں دو ہفتوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری بستی کا ہماری بستی سے مراد ذاتی اور پنیر نہیں میں جہاں بھی رہتا ہوں ہماری بستی کا میں جہاں ابو الفضل سے آیا ہوں یا تیمور نگر سے آیا ہوں یا جس علاقے سے آیا ہوں ہماری بستی کا ہر بچہ دین یاد سے دینی تعلیم سے واقف ہو دینی تعلیم حاصل کرے اس کو مکتب تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں ہم نے پر اعلان کیا تھا کہ یہاں پر ہر بچہ پڑھے گا بچہ جو جن کے والدین صاحب استطاعت ہیں اس کی فیس جمع کر سکتے ہیں وہ بچہ بھی پڑھے گا اور جن کے گھر میں فاقہ ہے وہ بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بہت سارے ہمارے بھائیوں نے ذمہ داری لی میری طرف سے اتنے بچوں کی میری طرف سے اتنے بچوں کی ذمہ داری یہ نظم ہوا اب یہ نظم تو ہو چکا ہے لیکن ان بچوں کو لانا پہنچانا اور یہاں پر ان کا داخلہ کرانا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں مکتب میں ہوں ٹیوشن کے ذریعے سے ہوں دینیات میں لے جا کر کے ہوں جس شکل سے بھی ہو سکے بچوں کو دین یاد سے واقف کرائیں پندرہ تاریخ سے انشاءاللہ شاء بالحان کا بھی سلسلہ شروع ہوگا جو حضرات بڑے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ان کے لیے بھی پندرہ تاریخ سے سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے نام ایسے تو شاید اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی سوال اور جواب ہو اور ہو بھی سکتا ہے بہت سی چیزیں ہمارے بھائیوں کے ذہن میں رہتی ہیں ہمارے بھائی نے ابھی ایک چیز کی طرف توجہ دلائی ممکن ہے کہ اس کے لیے باضابطہ کوئی نشش رکھ لی جائے گی اور انہوں نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی کہ بہت مرتبہ مطلب ایسا نہیں ہوتا ہماری بچیاں ہیں جس طرح سے ہم نے یہ بات اس کے وجوہات میں سامنے رکھی کہ اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کی دینی تربیت اگر نہیں کریں گے ہم اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ شادی اور نکاح کس سے ہونی کس سے ہونی چاہیے اسلام کی کیا رسول ہے ایمان والا ہونا چاہیے چاہے کیسا بھی ہو غیر مسلم چاہے کتنا بھی اپنے عہدے اور منصب کے لحاظ سے کتنا بڑا ہو ایک مسلمان کے لیے چونکہ اس کے نزدیک ایمان اصل ہے اس شخص سے اس کا نکانے ہمارے پاس یہ بات مطلب یہ توجہ دیتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے اپنے معاشرے کی کمیاں مثال کے طور پر بیجا رسم و رواج کی وجہ سے لین دین کی وجہ سے مستقل ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کچھ شادیوں میں ہم تاخیر ہو جاتی ہے جہاں پر دوسرے اور اسباب ہیں ہمارے کے ان راہوں کو غلط راستے کے طرف جانے کے کا ایک سبب یہ انسان ہے انسان کی فطرت ہے اس کو تو وقت پر شادی ہونی ہے مرد ہو یا عورت تو اس کا تقاضا اس کے تقاضے کو ہم نے اگر یا تو والدین نے اگر سمجھا لیکن والدین نے حالات کی وجہ سے کیا ہے مسلمانوں کو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی کہ نکاح کو اور شاہی کو سادہ رکھنے کے لیے بچہ معلوم ہو جائے تو چاہے وہ نوکری پر ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے گا اس کے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے تو ہم لوگ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کے تعلق سے اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے جو ہر باپ کو توجہ دینی چاہیے ہر باپ کی بچی ہے ہم بھی سوچیں آپ کے پاس بچی ہے آپ ہی سوچیے انفرادی طور پر بھی سوچیں اور اجتماعی طور پر بھی سوچیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا حالات بنیں گے اور کیا معاشرہ وجود میں آئے گا تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اپنے گھروں سے اس رسم و رواج کی لاگت کو جہیز اور فرق کی لاگت کو جس کی وجہ سے ہماری بچیاں عمر کی بہتر پہاڑوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھو دیتی ہیں گزار دیتی ہیں ختم ہو جاتا ہے اور کم سے کم ہم

رکھ لیں گے ہم بھی اگر ہوں گے تو ان شاء اللہ ہم اس کے لیے ٹائم دیں گے دعا فرما دیجیے دوسری پڑھ دیجیے ان شاء اللهم ارنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خيرا اللہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے بول اور ہماری نسل میں جو بچے اس وقت پل رہے ہیں اور قربان چڑھ رہے ہیں اللہ اس کے دین اور ایمان کے اس کا سامان اللہ اس کو اپنا دیندار اور اپنے رسول کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا فرما اللہ اس کے تعلق سے ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اللہ اس کو صحیح طریقے سے ہمیں نبھانے کی فرما اللہ اس کا جذبہ عطا فرما اللہ ہماری اصلاح فرما ہمارے گھر کے عورتوں کی اصلاح فرما اے اللہ آج ہم لوگ دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت غرض رب العالمین اس کی جگہ پر اپنی محبت ادا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور اپنے رسول کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دین کی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے نسلوں میں دین کو عام فرما ہمارے گھروں میں دین کو عام فرما یا رب العالمین اس ملک میں جو حالات ہیں اللہ ان حالات میں مسلمانوں کے دین اور ایمان کا اے اللہ ہر شخص کے دین و ایمان اور کی حفاظت فرما جان مان کی حفاظت فرما میرے پروردگار ہمارے وہ بھائی جو مخلوق سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب دیا فرما جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا فرما جو کاروبار کے تعلق سے پریشان ہے اہلا انہیں کاروبار کی ترقی فرما رکاوٹ فرما اے اللہ رزق حلال میں اے اللہ برکت اور خوشحالی عطا فرما فرما رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ پروردگار ہر طرح کی سہولیات جو انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے چاہیے اے اے اے اللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرما فرما ہماری توبہ کو قبول میرے پروردگار دستگیری فرما یا رب العالمین یار قرآن کا پیغام عام فرما اے اللہ کلمے کا پیغام عام فرما اے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کو اللہ دراران وطن کے دلوں میں جاگتی فرما کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں پوری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں یا رب العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا فضل کا احسان کا بخشش کا عطا کا معاملہ فرما اللہ ایمان ہے ضرورت مند ہیں اور آپ کی ضرورت کو کہا ہے ضرورت کو میرے پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قبضے ہمارے جن گھروں میں ہماری جوان بیٹیاں ہیں اللہ اس کے لیے اچھے رشتے کو اے اللہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر رخصت کرنے کے اسباب نہیں فرما جو کچھ بھی مانگا اپنے فضل سے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما کا بڑا انك حسب العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير من والده وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين